السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا لا اله الا الله وحده شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله بعد آج کے خطبے کا موضوع تھا امن و امان کی نعمت اور افواہوں اور شایعات کو کی نشر و اشاعت سے بچو اور اس کی خطرناکیاں کیا ہیں اس موضوع پر آج خطیب محترم نے خطبہ ارشاد فرمایا اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا بیان کی اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود السلام پڑھا اور فرمائے کے بندو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور رمضان کے جو دن باقی ہیں راتیں باقی ہیں ان باقی دنوں اور راتوں میں زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین کی بات کرو عشر اخیر رمضان کا آخری اشرہ آنے والا ہے اور اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس آخری اشرے میں بہت زیادہ اللہ رب العالمین کی بات کرتے تھے راتوں کو اعتکاف کرتے تھے راتوں کو جاگتے تھے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے فرماتی ہیں کہ کان کام کف من رمضان توفا اللہ کف ازوا من بعده صحیح بخاری و مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم عشر اواخر میں رمضان کے اعتکاف کرتے تھے یہاں تک کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو وفات دے دی اس کے بعد آپ کی بیویوں نے اعتکاف کیا اس طریقے سے عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری اشرہ داخل ہوتا رمضان کا تو آپ بیویوں سے دور ہو جاتے راتوں کو جاگتے اور اپنے اہل و عیال کو بھی جگاتے تھے اور آپ شب قدر کی تلاش میں رہتے تھے کیونکہ شب قدر ایک ہزار مہینے کی عبادت سے بہتر ہے جو شب قدر سے محروم ہو گیا ہر خیر سے محروم ہو گیا اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث رغم ان فرج داخل علیہ رمضان تم منصل خا قبل اللہ کہ وہ آدمی خاک آلود ہو اس کی نا خاک آلود ہو جسے رمضان کا مہینہ مل جائے اور پھر رمضان کا مہینہ ختم ہو جائے اور اپنے گناہوں کو معاف نہ کروا سکے یہ ترمیزی کی روایت ہے اے بندو اللہ کے بندے جان لو کہ اس سال جو رمضان کا آخری اشرہ داخل ہونے والا ہے سوموار کے دن سورج غروب ہونے سے رمضان کا آخری اشرہ داخل ہو جائے گا اور وہ اکیسویں رات ہوگی اللہ رب العالمین ہمیں ان راتوں میں قیام العل کی قرآن پڑھنے کی ذکر کرنے کی دعا کرنے کی صدقات و خیرات کی اور دیگر عبادات اور اطاعت کرنے کی اللہ تعالی ہم کو توفیق دیں اللہ کے بندو شکر کی عبادت بہت عظیم عبادت ہے اور خیر اور برکت کا بہت بڑا دروازہ ہے اور یہ شکر ایسی عبادت ہے جو دل سے بھی ہوتی ہے زبان سے بھی اور انسان کے اعضاء اور جوارے سے بھی یہ ایمان کی سچائی کی علامت ہوتی ہے اور اس بات کی دلیل ہوتی کہ بندہ اپنے رب کو پہچانتا ہے اور اس کا شکر ادا کرتا ہے اے مسلمانوں شکر کی عبادت کیا ہے دل سے اس بات کا اعتراف کرنا کہ ہر نعمت اللہ ہر برامن کی طرف سے ہے وہی اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے اور زبان سے اللہ ہر برامن کی تعریف کرنا اس کی حمد بیان کرنا اس کا ذکر کرنا اور اللہ رب العالمین نے جو نعمتیں دی ہیں ان نعمتوں کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت و بندگی میں استعمال کرنا نہ کہ اس کی معاشیت اور نافرمانی میں اور شکر کی عبادت کا بڑا فائدہ یہ ہے کہ دنیا اور آخرت میں اللہ ابراہین انسان پر مزید احسان کرتا ہے مزید نعمتوں سے نوازتا ہے اللہ تعالیٰ کے ارشاد علیہ الشکر تم راضی کم اگر تم شکر ادا کرو گے تو ہم تمہیں اور دیں گے اور بڑھا کہا کر کے دیں گے اللہ کے بندوں جب امن و امان ختم ہو جاتا ہے تو ساری نعمتیں تہس رہس ہو جاتی ہیں اور جب امن و امان باقی رہتا ہے تو تمام چیزیں بڑی آسانی کے ساتھ چلتی ہیں اللہ رب العالمین نے اپنے فضل و کرم سے اس ملک پر امن اور استقرار کی نعمتوں سے نواز رکھا ہے اور دین دین اور دنیا کی مسلحتیں امن و امان ہی کی وجہ سے ہوتی ہیں اللہ رب حربرامن حمایہ فلیح رب حاد البئی اللہ من من خوف اس گھر کے رب کی عبادت کرو یعنی خانہ کعبہ کا جو رب ہے اس کی عبادت کرو جس نے تمہیں بھوک میں کھانا کھلایا اور خوف میں تمہیں امن و امان دیا اللہ کے نبی اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام نے جب دعا کی اللہ ابراہین سے تو رزق سے پہلے امن و امان کی نعمت کی دعا کی کیا فرمایا ربیج الحادہ بلدن آمینہ اللہ العالمین اس ملک کو امن و امان والا ملک بنا دے شہر بنا دے ورز میرا تمرات اور اس ملک والوں کو اللہ العالمین فلوں کی نعمت تا فرما رزق کی دعا بعد میں کی اور امن و امان کی دعا ابراہیم علیہ السلام نے پہلے فرمائی کیونکہ امن و امان اگر نہیں رہے گا تو پھر تمام چیزیں بیکار ہو جاتی ہیں حتیٰ کہ انسان مسجد میں آ کر کے اللہ العالمین کے بعد بھی نہیں کر سکتا ہے اے اللہ کے نیک بندو تمہیں تمہارے اوپر یہ بات مخفی نہیں ہے کہ اس وقت ہمارا ملک اور خلیج کے اندر گلف کے اندر جو حالات چل رہے ہیں ان حالات سے آپ سب لوگ بخوبی واقف ہیں ہم سب سے پہلے اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ ساری چیزیں اللہ ابامن کی تقدیر سے ہیں اللہ کے حکم اور اس کی مشیت سے ہیں اللہ ابامن کی حکمت سے ہیں اور اللہ ابامن کی حکمت کو اور اس کے حکم کو اس کے فیصلے کو کوئی ٹالنے والا نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے ارشاد اللہ شاہ اللہ مختلو مقتطلو اولاکن فلوم اللہ تعالیٰ چاہتا تو آپس میں قتال نہ کرتے اختلاف نہ کرتے لیکن اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے پھر ہمارے اوپر واجب یہ ہے کہ اللہ ابراہین کی حمد و ثنا اور اس کا شکر ادا کریں اور ساتھ ہی ساتھ اخبار کو اور افواہوں کو پھیلانے سے ہم بچیں ہو سکتا ہے کہ آپ نے کوئی خبر شائع کر دی وہ افواہ ہو اس کی کوئی حقیقت نہ ہو اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو وصیت کی ہے کہ ہم اس چیز سے بچیں بوڑھا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کفا بل مرکی بن این حد دیسا بک سمے انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے ہی کافی ہے کہ سنی سنائی باتوں کو پھیلائے لہذا یہ جو حالات ہیں اور یہ جو اس وقت جو جو حالات ہیں ان حالات میں اپنی مجلسوں میں اور سوشل میڈیا پر ان کے بارے میں گفتگو کرنے سے بچیں کیونکہ یہ جو اس کے تعلق سے علم والے ہیں اور جن کو ان کی خصوصیت حاصل ہے ان کو اس بارے میں گفتگو کرنا چاہیے یہ ہم سے متعلق چیز نہیں ہے یہ ہم سے متعلق چیز نہیں ہے لہذا ہمیں جو ہم سے متعلق نہ ہو اس کے بارے میں غور و خوض کرنا یا اس کے بارے میں انسان کو گفتگو کرنا یہ شریعت کے اندر منع کیا گیا ہے اللہ کے اللہ العامن کے ارشاد ہے وحیدہ جا اہم امر مل خوف اوال امن وحیدہ جا امر مل امن او الخوف ادا ابھی کہ جب لوگوں کے پاس امن کی یا خوف کی کوئی بات پہنچتی ہے تو لوگ اسے لے اڑتے ہیں اسے پھیلا دیتے ہیں ولو ردو رسول وہ الا المرمن ہوں اگر یہ لوگ ایسا کرتے کہ اس خبر کو اللہ کے رسول کی طرف یا جو ولی امر ہیں جو حالات کو نزاکتوں کو جاننے والے حالات پر گہری نظر رکھنے والے ہیں ان کی طرف لوٹا دیتے علی مح استمبیت استمبت انہوں ہوں تو وہ جان جاتے جن کو اللہ نے استمباد کی صلاحیت دے رکھی ہے اور حالات کی نزاکتوں کو جاننے کی صلاحیت دے رکھی ہے وہ جان جاتے ہیں لہذا کوئی بھی خبر ہو ان حالات سے متعلق اس کو نشر کرنا اس کو پھیلانا یہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے اگر اس کے اندر صرف اتنی ہی بات ہوتی کہ انسان ان چیزوں کے پیچھے پڑھ کر کے اللہ کی عبادت سے پیچھے ہو جاتا ہے روزے اور نماز سے قرآن کی تلاوت سے انسان پیچھے ہو جاتا ہے تو اس کے برے ہونے کے لیے کافی تھا کیونکہ ساتھ ہی ساتھ یہ ہم سے متعلق نہیں ہے کہ ہم ان چیزوں کے بارے میں اپنا وقت برباد کریں اللہ کے سور صلی اللہ وسلم کے حدیث ہے من حسن اسلام المر ترک مالا یعنی ایک آدمی کے حسن اسلام میں سے یہ ہے کہ جو چیز اس سے متعلق نہیں اس کو چھوڑ دے اس کے بارے میں ہم سے سوال نہیں کیا جائے گا یہ ہم سے متعلق نہیں ہے لہذا اس کے بارے میں انسان کو اپنا وقت برباد کر دینا دین کے اندر عبادتوں کو چھوڑ دینا اور وقت کو برباد کرنا یہ انسان کے لیے مسلمان کے لیے مناسب نہیں ہے اللہ کے بندو ہمارے اوپر یہ واجب ہے کہ ہم کثرت سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس ملک کی ہر شر سے اور ہر پریشانی سے محفوظ رکھے اور اس کی عزت کو اس کی قوت کو اور اس کی صلاحیت کو اللہ ابامن ہمیشہ باقی رکھے اور تمام لوگوں کے اوپر اللہ تعالیٰ من و امان کی نعمتوں کو برقرار رکھے اللہ تعالیٰ ہمارے ہمارے لشکروں کی اور اس طریقے سے جس ملک کے محافظین ہیں اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے چاہے اس فوج کا تعلق بر سے ہو یا سمندر سے ہو یا کسی بھی چیز سے ہو لہذا اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں اس طرح کی فوٹوگرافی سے بھی بچنا چاہیے کیونکہ اس کے اندر بھی مفاسد ہیں اور اس میں لوگوں کے درمیان روب پھیلانے والی بات ہوتی ہے اور جو امن و امان والا ماحول ہے اور سوسائٹی ہے اس کے اندر امن و امان کو خراب کر دینے والی بات ہوتی ہے اور جو اسرار اور راز ہوتے ہیں ان رازوں کا انکشاف ہوتا ہے اور پھر ساتھ ہی ساتھ ولی امر کی اس کے اندر مخالفت ہے کیونکہ ولی امر نے اس ملک کے حکمراں نے ہمیں اس بات سے منع کر دیا ہے کہ کوئی بھی اس طرح کی بات ہو اس کی فوٹوگرافی کرنا اور اس کو پھیلانا اس سے منع کر دیا ہے لہذا اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں کی حفاظ فرمائے اور اللہ ابامن ہمارے ملک کو ہر شر سے بچائے یہ پہلے خطبے کے اندر انہوں نے بات فرمائی اور دوسرے خطبے کے اندر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے بندو مسلمانوں کی جماعت کو لازم پکڑنا ہمارے اوپر ضروری ہے اور جو ہمارے ملک کا امن و امان ہے اس امن و امان کے حفاظ کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے اور ہمارا دین ہمیں اس بات کا حکم دیتا ہے کہ ہم کسی بھی خبر کو پھیلانے میں پہلے تحقیق کر لیا کریں اور جلد بازی نہ کریں تو اور ہم بے لیل نہ بنیں رات کے اندر جو لکڑیاں جمع کرتا ہے اس طریقے سے نہ بنیں کیونکہ رات کی تاریکی میں لکڑی جمع کرنے والوں کی معلوم نہیں ہوتا ہے کہ میں لکڑی اٹھا رہا ہوں رسی اٹھا رہا ہوں یا سانپ پکڑ رہا ہوں اسے معلوم نہیں ہوتا ہے لہذا اس سے ہم بچیں اللہ رب العامین نے خود ہمیں اس بات کی تعلیم دی ہے یا الزین امن ان جا کم کمفا ش فتب یعنی ایمان والو جو تمہارے پاس کسی فاسق کی طرف سے خبر آئے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو انتصیب توسیب قوم بے جہلا فتش بح علامہ فل تم نادمین ہو سکتا ہے کہ تم جہالت کی بنیاد پر کچھ ایسا کر بیٹھو کہ تمہیں بعد میں اس پر ندامت اور افسوس ہو لہذا اس طرح کی افواہوں کو خبروں کو پھیلانے میں اس کی نشر و اشاعت کرنے میں بہت بڑا اثر ہے اس سے خوف پھیلتا ہے اور اس طریقے سے مصلحتیں اس سے ختم ہو جاتی ہیں اور انسان خطرناکیوں سے دوچار ہو جاتا ہے اور انسانوں کے اندر اس سے بزدلی پھیلتی ہے لہذا ان چیزوں سے انسان بچے انہی باتوں انہوں نے اپنا خطبہ ختم کیا اور پھر انہوں نے دعائیں کی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہر برامین اس ملک کی حفاظ فرمائے تمام مسلمان ملکوں کے فاط فرمائے اور اللہ رب العالمین امن و امان کو باقی رکھے اور جو باقی دن اور راتیں باقی باقی باقی بچی ہیں رمضان کی ان باقی دنوں اور راتوں میں اللہ رب العالمین ہمیں کثرت سے نیک اعمال کرنے کی توفیق دامین و صلابنہ محمد والا علیہ وصاب اجمعین اجمین اللہ خیر وسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ